حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف دو آدمی ہوں گے جو اس پر ایمان لائے اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ تین آدمی ہوں گے اسی طرح تمام نبیوں کے ساتھ زیادہ اور کم افراد ہوں گے نبی سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے قوم کو اللہ کے حکام پہنچا دیے تھے وہ نبی فرمائے گا ہاں اس کی قوم کو بلا کر کہا جائے گا کیا اس نے تمہیں اللہ کے حکام پہنچا دیے تھے وہ کہیں گے نہیں نبی سے کہا جائے گا آپ کا گواہ کون ہے وہ فرمائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہا جائے گا کیا اس نبی نے اپنے قوم کو اللہ کے حکام پہنچائے تھے مومن کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کیا معلوم مومن کہیں گے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو اللہ کے حکام پہنچائے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تسلیم کیا اللہ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوراسی